نصير صدق العظيم اعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے یہودیوں کی خباستیں اور شرارتیں اللہ تبار و تعالیٰ بیان فرما رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا انہوں نے حضرت مزہ علی سات السلام پہ اعتراضات کیے ان کو ذہنی دی ہوا کہ انہوں نے اپنی کتاب تو رات کی باتوں کو چھوڑا اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تورات کے نام پر قرآن مجید کا انکار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کا انکار کیا حالانکہ حضرت کا ذکر خیر ان کی کتاب کے اندر موجود تھا فرمایا کہ پھر انہوں نے مختلف اعتراض کیے اللہ کے فرشتوں پر اعتراض کیے اور اللہ کے فرشتے سے اپنی دشمنی ظاہر کی جو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادو کی پیروی کی اور پھر اس سے بڑا جرم یہ کیا کہ جادو کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلاط السلام سے کی فرمایا کہ انہوں نے وہ چیزیں کہ جو ان کو صحیح طور پر بھی معلوم ہوئی ہیں تو ان کو بھی انہوں نے غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ سات وسلام کی کس انداز سے یہ بے ادبی کرتے ہیں بظاہر تاثر دیں گے کہ ہم نبی علیہ السلام کا ادب اور احترام کر رہے ہیں لیکن نبی السلام کی بے ادبی کس طرح سے کرتے ہیں تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا ایمان والوں سے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا یا تمام انسانوں سے خطاب فرمایا دیکھو کہ یہ قرآن مجید کی نعمت ہم نے عطا فرمائی ہے اور قرآن مجید کی نسبت سے انسان تین قسموں میں تقسیم ہے ایک گروہ وہ ہے جو قرآن مجید سے صحیح انداز سے فائدہ اٹھانے والا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے آخرت کی فکر ہے اور ان کی علامتیں یہ ہیں کہ نبی علیہ السلاط والسلام سے جو بات بھی ثابت ہے اس کو مانتے ہیں دل کی گہرائی کے ساتھ پھر یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں اللہ کی نعمتیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ کام آخرت میں فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بھی ان کے لیے انعام ہیں دو انعام کے اللہ دنیا کی زندگی میں ان کو گمراہی سے بچائے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا فرمایا دوسرا گروہ وہ ہے جو انکار کرنے والا ہے اور تیسرا گروہ وہ ہے جو زبان سے اقرار کرتا ہے دل سے انکار کرتا ہے تین گروہوں کا ذکر فرما کہ اللہ تعالی نے پوری انسانیت سے خطاب فرمایا کیا انسان ہو اللہ تبارک و تعالی سے وابستگی اختیار کرنے والے بن جاؤ اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ کون ہے اللہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اللہ وہ جس نے تمہاری ضروریات کے لیے کائنات کی اشیاء پیدا کی جو پوری کائنات کا خالق ہے اس کی عبادت کا طریقہ تمہیں کون بتائے گا ان کی اس کی عبادت کا طریقہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک وطالعہ کے نبی و رسول ہیں کہ نہیں ہیں فرمایا کہ قرآن مجید کو دیکھو کہ یہ معجزہ ہے جو بتلا رہا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں یہ خالق کائنات کا کلام اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا کہ جو اس دور کے اندر علم کی واحد نشانی سمجھے جاتے تھے اور ان کو صحیح معنی میں علماء شمار کیا جاتا تھا اگرچہ انہوں نے تحریف کی لیکن لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور ان کا ایک علمی مقام سمجھا جاتا تھا معاشرے کے اندر حتیٰ کہ مشرقین مکہ بھی ان سے جا کے مشورہ لیتے تھے نبی علیہ السلام کی مخالفت کے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا ان کو احساس دلایا کہ کس کے بیٹے ہو تم حضرت یعقوب علیہ علیہ نبی جین والسلام کے بیٹے ہو اور یعقوب علیہ نبی جین علیہ سات والسلام تو اللہ کی عبادت میں مداخلت برداشت نہیں فرماتے تھے کجا یہ کہ وہ شرک اور کفر کرنے والے ہوں تمہیں اپنے والد کے طریقے پہ چلنا چاہیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خباستوں اور نافرمانیوں کا ذکر فرمایا یہاں پھر اہل ایمان سے خطاب فرمایا تو یہ اہل ایمان سے پہلا خطاب ہے اور یہ اٹھاسی مقام پہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا اور یہ بات کل کے درس میں بھی گزارش کی گئی تھی کہ ایک بات تو یہ ہے کہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت سے اللہ نے براہ راست خطاب فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں کون ایمان والے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اللہ نے براہ راست خطاب فرمایا اس خطاب میں ایک اشارہ اعزاز اور اکرام کا ہے کہ اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز دیا ہے دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اہل ایمان کہہ کر خطاب فرمایا یا کہ اس میں احساس دلایا کہ دیکھو تم ایمان کا دعویٰ رکھنے والے ہو ایمان کا تقاضا کیا ہے یہاں اللہ نے جہاں جہاں اٹھاسی مقام پر اہل ایمان سے خطاب فرمایا یا ملوک ہے وہاں اللہ نے احساس دلائے ہے کہ ایمان کا تقاضا سب سے پہلی تعلیم جو دی گئی اہل ایمان سے خطاب فرما کر وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام محسن اعظم ہیں کیوں نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ کام بتلائے امت کو بتلایا کہ اللہ کن باتوں پہ راضی ہوتا ہے کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے اس کا ذریعہ انسان اپنی عقل سے کائنات کو دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھ کر یہ نتیجہ تو نکال لیتا ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے اب یہ جو پیدا کرنے والا ہے نظام کائنات سے معلوم ہوتا ہے اور انسان کی موت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے لیکن آگے یہ بات کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ ہم سے کس طرح راضی ہوگا اور اس کی جزا اور سزا کا نظام کیا ہے تو یہ بات انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا اس کے لیے کسی رہور اور کسی رہنما کی ضرورت ہے اور جو اس کو صحیح راستہ بتا دے اس کے مقابلے میں محسن کون ہو سکتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے محسن آدمی کہ حضرت نے ہمیں بتایا کہ اللہ کو اپنے رب کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے تو جب نبی علیہ ساد محسن اعظم ذریعہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نسبت کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا ذریعہ ہیں تو پھر ادب احترام کتنا ہونا چاہیے حضرت حضرت پر ایمان بھی ہو اور حضرت پہ کا ادب اور احترام بھی ہو نبی علیہ والسلام کا ادب اور احترام صرف حضرت کی ذات اقدس کا نہیں نبی علیہ سعود والسلام کے اہل بیت کا ادب اور احترام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ادب اور احترام اور دور حاضر کے اندر وہ حضرات جن کو نبی علیہ و والسلام کے لائے ہوئے قرآن سے نسبت ہے وہ لوگ جن کو نبی علیہ السلاط و کی حدیث سے نسبت ہے وہ لوگ جو نبی علیہ السلاط و کی تعلیمات کو پڑھانے اور سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں ان کا ادب احترام بھی نبی السلام کی نسبت وجہ سے ضروری ہوگا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ چیز جو اللہ سے نسبت رکھتی ہے اس کا ادب احترام ضروری ہے جس کو شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کی فرمایا کہ ان میں سے چار چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ نمایاں ہیں جن کا ادب احترام سب سے زیادہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نمبر دو قرآن مجید نمبر تین بیت اللہ نمبر چار نماز کہ نماز وہ طریقہ ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے انسان کو قیام کی حالت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پار کے کھڑا ہے کہ اللہ کہ میں اپنی آجزی ظاہر کر رہا ہوں اور تیری عظمت کا اظہار کر رہا ہوں اس کے بعد پھر خیال ہوا کہ نہیں ابھی آجزی پوری نہیں ہوئی تو انسان نے اپنی کمر جھکا دی رقو کی حالت میں چلا گیا کہ اللہ کہ میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا یہ جھکنے والا قد تو نے عطا فرمایا کہ اللہ کسی اور کے آگے میں نے نہیں جھکایا تیرے آگے ہی اس کو جھکا رہا ہوں اے اللہ میں نے اپنی پیٹھ برابر کر دی تو جو ذمہ داری میری پیٹھ پہ رکھ دے گا میں تیرا بندہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا اس کے بعد پھر انسان سیدھا ہوا کہ وہ اللہ ایسا مہربان ہے وہ تو سنتا ہی سنتا ہے اور اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرنے والا ہو تو اس نے تحمید کہی پھر خیال ہوا کہ نہیں حق ادا نہیں ہوا چہرہ زمین پہ رکھ دیا کہ میں نے اپنی آجی کی انتہا کر دی لیکن تیری عظمت کی کوئی انتہا نہیں یہ میری آخری حد تھی تو اب یہ نماز اللہ تبارک و تعالی سے قرب کا ذریعہ ہے تو نماز ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ سے نسبت ہے تو اس لیے نماز کی نماز کا جب احترام نماز کا جب احترام تو نمازی کا جب احترام بھی ہے کہ اس کے آگے سے آپ گزریں گے نہیں تو نمازی کا ادب احترام بھی ضروری ہے تو نماز کی وجہ سے تو چار چیزیں ہیں جن کا ادب احترام سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نسبت کا ذریعہ اور نبی علیہ ساد و اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی نعمت لانے کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے والے اللہ کی طرف سے انعامات کو دلانے کا ذریعہ قرآن مجید یہ اللہ تبار تعالیٰ کی عظیم نعمت انسان کے لیے ہدایت کا مجموعہ اس لحاظ سے قرآن کا ادب ضروری پھر یہ کہ قرآن مجید نبی علیہ السلام کی پہچان کا ذریعہ ہے قرآن مجید حضرت کا معاوضہ ہے اور قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو لہٰذا قرآن مجید عظیم بھی ہے قرآن مجید حضرت کی عظمت کا ذریعہ بھی ہے پہچان کا ذریعہ بھی ہے تو لہٰذا قرآن مجید کا دب احترام ضروری ہے یہ کہ یہ بیت اللہ <clears throat> جو اللہ کا گھر ہے اللہ کی تجلیات اور اللہ کے انوار کا مرکز ہے اور اسی سے یہ سارے انوار و تجلیات زمین پر پھیلتی ہیں یہاں پہ اترتی ہیں پھر یہاں سے آگے پھیلتی ہیں تو بیت اللہ کا ادب و احترام اور نماز کے بارے میں میں نے یہ بات گزارش کی کہ اللہ سے تعلق کا بنیادی ذریعہ ہے تو ان کا ادب و احترام جو ہے وہ ہوگا تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے خطاب میں کس بات کی تعلیم دی کہ ایمان والوں کے بھول کر بھی کبھی غفلت کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ کرنا اس بارے میں ہوشیار رہنا باخبر رہنا اس بارے میں غفلت کو اختیار مت کرنا کیوں کہ جب حضرت کا ادب احترام نہیں ہوگا تو ایمان باقی نہیں رہے گا تو ایمان کا سب سے پہلا تقاضا کہ محسن اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام فرمایا کہ اے وہ لوگ جو ایمن لائے لا تقولو تم مت کہو رائنا رائنا مت کہو رائنا کے معنی یہ بات کل گزارش کی گئی تھی کہ منی ہے کہ ہماری طرف توجہ کریں ہماری رعایت کریں کہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائے سن نہیں پائے تو یہ بات دوبارہ فرما دیں تو ادب احترام بظاہر عربی زبان کے لحاظ سے یہ ادب و احترام کا کلمہ ہے کیا آپ ہماری رعایت فرمائیں <coughs> تو رائن کے معنی ہے کہ جانوروں کی نگرانی کرنا اور ان کو دشمن سے بھی بچانا اور ان کو مناسب غذا بھی فراہم کرنا دو چیزیں مناسب غذا فراہم کرنا اور دشمن سے حفاظت کرنا تو اس کو عرفیان میں چرواہا کہتے ہیں جو بکریوں کو دشمنوں سے بھی بچاتا ہے نقصان سے بھی بچاتا ہے اور ان کی غذا کا انتظام بھی کرتا ہے تو اس لیے مرا چراگاہ کو کہتے ہیں اب یہ جو یہود تھے حضرت کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے تو ادب احترام بظاہر کرتے اور نبی علیہ الحسد والسلام جب کوئی بات فرماتے تو اس پہ کہتے تھے رعینہ کہ ہماری رعایت کریں کہ ہم یہ بات سمجھ نہیں پائے یا سن نہیں پائے تو آپ اس کو دوبارہ فرما دیں یا سمجھا دیں اب اس کے اندر جو انداز اختیار کرتے تھے وہ کبھی تو اس کو لیم بیاسی نتی ہوں کہ اپنی زبانوں کو نرم کر کے بڑی آجزی ظاہر کر رہے ہوتے تھے رائنا اس طرح سے بڑی آجزی کے ساتھ اور اس میں رائینا جب کہا تو اس کے معنی ہمارے چرواہے رائی چرواہے کو کہتے ہمارے چرواہے اگر اس نیت کے ساتھ ہوتا کہ ہمارے چرواہے کہ ہم جانوروں کی طرح سے ہیں اور ہمیں مناسب راستہ دکھا رہے ہیں ہماری حفاظت کر رہے ہیں تو مثبت پہلو تھا لیکن نہیں یہ منفی پہلو میں ہمارے چرواہے یعنی ہمارے نوکر ملازم تھے ہم نے اپنے جانوروں کو چلانے کے لیے تجربہ تو یہ انداز اختیار کرتے تھے اور تصور کو اختیار کرتے تھے یا ایسا تھا کہ رائنا کبھی ایسے کم دبا کے کہتے تھے رائنا تو رائی آواز لمبی ہو گئی تو مانی بدل گئے چرواہا اور رائنا کہا تو ان کی زبان کے اندر ان کی جو اپنی زبان تھی عبرانی زبان اس میں رائی کے معنی جو ہیں وہ نوز من ذالک بے وقوف احمد جاہل تھے یہ لفظ استعمال کرتے تو ایمان والے بھی کیونکہ عربی زبان کے لحاظ سے لفظ ادب کا لفظ تھا تب جب کوئی بات نہ سن سکتے نبی علیہ السلام کی اور دوبارہ چاہتے کہ حضرت فرما دیں تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے اس پہ یہودی ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے خوش ہوتے تھے دیکھو کہ یہ ہمارے والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو یہ مفہوم وہ لیتے تھے جو منفی مفہوم تھا اللہ تبارک کو مطالعہ تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے ابھی دل کے اندر خیال نہیں بنا ہوتا اللہ تو اس وقت ہی جانتے ہیں کہ یہ کیا سوچے گا کیا کرے گا کیا کہے گا <coughs> اور ان کی مجالس کی بات پھر یہ ان کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ملاقات کرتے تھے یا ایمان والوں سے ملاقات کرتے تھے تو ایسے جلدی سے بولتے تھے السلام علیکم کہ بھائی السلام علیکم سلام سلامتی اور سام ہلاکت کو کہتے اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہودی تمہیں سلام کرے اختلاط تھا ساتھ رہتے تھے کہ جب یہودی تمہیں سلام کریں تو سلام کے جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہنا وعلیکم کہنا ہے کہ ان کے سلام کے جواب میں وعلیکم کہنا ہے کہ کیوں اس لیے کہ اگر وہ تیزی میں السلام کہہ رہا ہے کہ السلام علیکم تم پر ہلاکت ہو تو اس کا جواب ہے وعلیکم اور تم پر ہو تم ہو مستحق ہلاکت کے لہٰذا تم پہ ہلاکت ہونی چاہیے تو اس لیے وعلیکم السلام نہیں کہو گے علیکم کہو گے علیکم آپ نے وہ بدوا جو ان کی تھی اس کو پلٹ دی ان کے اوپر تو اس انداز سے یہ مختلف طریقے اختیار جو ہے وہ کرتے ہیں کبھی بیٹھے بیٹھے حضرت کی بات نے سنی شام کو مجلس سے اٹھے کہا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ یہاں کوئی علم ملے لیکن کوئی بات کام کی تو انہوں نے باللہ بلّہ ذالک کہی نہیں ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ بزن ہوں مجلس کو چھوڑ دیں قرآن مجید میں آگے یہ ذکر آئے گا لیکن یہ بد نصیب خود ہی محروم رہے ایمان والے تو ایمان والے ہی تھے وہ حضرت کو کہاں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے ایمان والوں سے خطاب فرمایا وہ تو چھوڑنے والے نہیں تھے حضرات صحابہ کے نام رضی اللہ عنہ ان کے رویے کو دیکھ کر ان کے انداز کو دیکھ کر مزید پختگی اختیار کرتے تھے حضرت سے وابستہ کی حضرت سے محبت ہوں لیکن ہمارے بارے میں یہ ہے کہ ہم بڑی جلدی متاثر ہونے والوں میں سے ہیں اس لیے اللہ نے ہمیں خاص طور پہ یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ دیکھو کہ اہل باطل کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو میں کہ اے ایمان والو لا تقول رائنا تو مت کہو رائنا وقول ظلم اب یہ اکٹھا ہے تو یہ ہے وقول اور تم کہو ان ظلم کہ تم نے کہنا ہے ان ظلم تو وقول ان ظلم نہیں ہم نے کہنا وقول اور تم کہو ان ظلم کہ آپ نظر فرمائیں ہم پر بات وہی ہے لیکن لفظ بدل گیا اس لفظ کے اندر دو احتمال ہیں اچھائی کا بھی برائی کا بھی لہذا اس سے اجتناب کرنا ہے اور وہ لفظ استعمال کرنا ہے ایمان والے تو رائنا برے معنی میں استعمال نہیں کر رہے لیکن فرمایا کہ جو دوسرے اس کو استعمال کر رہے ہیں اس سے بھی تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو تو لہذا اس کی وجہ انضرنا کا ایسے ہی الفاظ کے استعمال کے اندر بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے مثال کے طور پہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں تحریر کے اندر بھی مضامین لکھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظیم لیڈر تھے نہیں میرے محترم لیڈر کا لفظ نبی اسلام کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا لیڈر مخلص بھی ہو سکتا ہے لیڈر مفاد پرست بھی ہو سکتا ہے اور ہم نے تو واسطہ پڑھ ہی رہا ہے مفاد پرستوں سے تو لیڈر رہنما لیکن وہ رہنما کون ہے رہنما حقیقی بھی ہو سکتا ہے رہنما دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا وہ لفظ جو اشتباہ کا لفظ و حضرت کے لیے استعمال کرنا یہ بھی بے ادبی اور گستاخی ہے اس سے اجتناب جب ایک لفظ موجود ہے کہ آپ نبی ہیں رسول ہیں تو نبی اور رسول کا لفظ کیوں استعمال نہ کیا جائے یہ لیڈر وغیرہ یہ الفاظ ہم کیوں استعمال کریں اپنے آپ کو جدید بنانے کے لیے اپنے آپ کو روشن خیال بنانے کے لیے غیر ارادی یہ بات میں نے بھی گزارش کی ہے کہ غیر ارادی بے ادبی پر بھی ایمان باقی نہیں رہے گا اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ الفاظ استعمال نہ کریں حضرت کے لیے کہ جس میں اجتوا ہو سکتا اسی طرح ایک لفظ آج کل ہمارے ہاں بڑی بحث چلی چل رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا علی کہنا چاہیے اس کے اندر کوئی حرش کی بات نہیں دیکھیے کہ مولا کے معنی پینتیس کے قریب ہیں مولا آقا کو بھی کہتے ہیں موقع مولا غلام کو بھی کہتے ہیں مولا دوست کو بھی کہتے ہیں اب اس کے اندر جی کوئی حرج نہیں اگر علی رضی اللہ عنہ کو مولا کہا جائے سوال یہ ہے کہ جو لوگ مولا علی کہتے ہیں وہ کس معنی میں کہتے ہیں وہ اس معنی میں کہتے ہیں مولا علی کے معنی ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے مشکل کشا اور حاجت روا ہیں اور ہمارے ہر کام کو سنوارنے والے ہیں ہم نے بھی اگر اسی انداز سے مولا کہہ دیا ہم نے اس نیت سے نہیں کہا ہم نے یہی کہا کہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اس معنی میں بھی کہہ دیا لیکن دوسرا گروہ اس معنی میں استعمال کرنے والا ہے بس یہاں تھوڑا سا اور فرما لیں کہ جو ایمان والے نے خدمت میں بیٹھتے تھے وہ رائناک کیا برے معنی میں استعمال کرتے تھے ایمان والے تو برے معنی میں استعمال نہیں کرتے تھے وہ تو ایک ہی معنی اس کے جانتے تھے یہودی اس کو برے معنی میں استعمال کرتے تھے اللہ نے منع فرما دیا کہ دوسروں کا طریقہ اختیار مت کریں اور نبی علیہ سات و السلام نے بھی بات فرما دی کہ من تشبہ بقوم قومی فومی ہوں جو کسی قوم سے مشاہبہت اختیار کرے گا قیامت میں میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور جو لوگ یہ مولا علی کا نعرہ لگانے والے تو یہ کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں یہ شرک کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں لہذا ہم شرک کے معنی میں استعمال نہیں بھی کر رہے ہم صرف ادب احترام کی وجہ سے مولا کہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو مشاہبت ہو گئی جب مشاہبت ہو گئی تو کفر و شرک کا ارتکاب ہو گیا ان کے معنی کفر و شرک کے معنی تو اس سے اجتناب ضروری ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جید میں فرما دیا ہے فدر قل من النار یہ جہنم کے پہلے دوسرے طبقے میں نہیں ہوں گے یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور جہنم کا سب سے نچلا طبقہ وہ ہے جو صاحب سے بوز رکھنے والے ہیں وہ منافقین میں پہلے نمبر پر تو یہ کہاں ہوں گے فدر کل اسف من النار جہنم کے ساتویں طبقے میں اور جہنم کا ساتواں طبقہ کون سا ہے فرمایا کہ پہلے چھ طبقے جہنم کے پناہ مانگتے ہیں اللہ سے اے اللہ ہمیں ساتھ میں طبقے کی آگ میں مت ڈالنا تو اس سے اندازہ فرما دیں کہ کس قدر اجتناب اور احتیاط کی ضرورت ہے پھر یہ کہ جہاں تک اہل بیت کا تعلق ہے تو اہل بیت سے محبت یہ لازم ہے اور یہ بات بھی میں گزارش کر دوں کہ یہ دعویٰ کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں اس مخصوص گروہ کا ان کا دعویٰ بنیادی لحاظ سے ہی غلط ہے قرآن مجید کی خبر کے لحاظ سے اہل بیت کون ہیں قرآن مجید کی خبر کے لحاظ سے اہل بیت کا پہلا طبقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات رضی اللہ عنہ یہ قطعی اور یقینی اہل بیت ہیں قرآن مجید کی خبر کے مطابق جب قرآن مجید کی خبر کے مطابق یہ یقینی اہل بیت ہیں تو اہل بیت کا دوسرا اور تیسرا طبقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک کی وجہ سے حضرت کی اولاد اور اولاد کی اولاد یہ اہل بیت اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود ہیں تو یہ بات ہمارے ہاں مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام نے چادر میں جن کو لیا وہ اہل بیت ہیں نبی علیہ السلام نے چادر میں کس کو لیا حضرت فاطمہ رضی اللہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت نے چادر میں لیا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے ویسا کہ جب بیوی تھیں حضرت کا مزاج جانتی تھی کہ نبی علیہ السلام پر یہ خاص کیفیت طاری ہو رہی ہے حضرت کی دعا فرمانا چاہتے ہیں تو میں سلامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں بھی چادر میں آ جاؤں میں یہ نسبت کی عظمت پہلے ہی حاصل ہے تو جانے یعنی کی کیا ضرورت ہے اب اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت قطعی اور یقین نبی اسلام کی ازواج متحرات رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بھی اگر آپ مکمل پڑھ لیں اس سے بھی بات واضح ہو جائے گی پھر نبی علیہ السلام دعا فرمائی اہل اللہ کہ اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرمائی تو نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نبی علیہ السلام کی دعا کو رد نہیں فرماتا تو لہذا ان کی دعا کی وجہ سے یہ بھی اہل بیت میں ہیں یہ اہل بیت دعائیہ ہیں وہ اہل بیت خبریہ ہیں الواج متحرات رضی اللہ عنہ اہل بیت خبریہ ہیں اللہ کی طرف سے خبر ہے کہ یہ اہل بیت میں ان کا شمار ہے یہ قطعی اور یقینی ہے اور یہ اولاد اور اولاد کی اولاد یہ نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اہل بیت ہیں اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو اہل بیت سے وابستگی کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کو اہل بیت میں شامل نہیں سمجھتے ہمارے نزدیک قطعی اور یقینی پہلے درجے کے اہل بیت ازواج متحرات رضی اللہ عنہ ہم ان میں سے کتنوں کو اہل بیت مانتے ہیں سب کو مانتے ہیں تو ہمارے نمبر سو میں سے سو اور وہ ان میں سے کتنوں کو اہل بیت مانتے ہیں ایک کو بھی نہیں مانتے تو لہذا نمبر صفر اور یہ لازمی پرچہ ہے لازمی پرچے میں صفر نمبر اور ہمارے الحمدللہ لازمی پرچے میں سو نمبر نبی علیہ السلاط اسلام کی اولاد نبی السلام کے تین بیٹے بچپن میں انتقال تین بیٹے اور تینوں بچپن میں انتقال فرما گئے نبی علیہ السلام کی چار بیٹیاں زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ رضی اللہ عنہ چاروں جوان ہوئیں چاروں کی شادی ہوئی ہم ان چاروں میں سے کتنوں کو مانتے ہیں چاروں کو مانتے ہیں ہمارے نمبر سو میں سے سو اور وہ چار میں سے کتنوں کو مانتے ہیں ایک کو تو ان کے نمبر پچیس فیصد دینی مدارس کے اندر چالیس فیصد سے کم والا فیل اور اسکول اور کالج اس نظام کے اندر تینتیس فیصد والا پاس اور تیس فیصد والا رعایتی پاس اور ان کے نمبر پچیس تو یہ رعایتی پاس بھی نہیں کچھ آگے کہ یہ پاس اس کے بعد تیسرا طبقہ اولاد کی اولاد نبی الحساط والسلام کے نواسے اور نواسیاں ان کی تعداد نو ان میں سے یہ کس کا ذکر کرتے ہیں ہم کتنوں کا کتنوں کو مانتے ہیں ہمارے نزدیک نو کے نو قابل احترام تو ہمارے نمبر سو میں سے سو اور وہ ان نو میں سے صرف دو کو مانتے ہیں دو کا ذکر کرتے ہیں ان میں بھی حسن رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہیں کہ انہوں نے معاوی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کیوں کی اور اس کی وجہ سے ان کی اولاد میں انہوں نے امامت کو نہیں چلایا آپ دیکھیں گے ایک ایک قدم پہ غور فرمائیں کتنے حقائق سامنے آتے ہیں حسن رضی اللہ عنہ بڑے بیٹے ہیں حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے بیٹے ہیں اب جو امامت کا سلسلہ وہ چلاتے ہیں وہ حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے نہیں چلاتے وہ حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے چلاتے ہیں کیوں اس لیے کہ واقع کربلا کی وجہ سے انہیں اپنی سازشیں پھیلانے کا موقع ملا تو حسین رضی اللہ عنہ واقع کربلا میں شریک ہیں اگرچہ حضرت واقع کربلا میں جو شریک ہیں حضرت کی عظمت واقع کربلا پہ منحصر نہیں حضرت کی عظمت تو حضرت صحابی ہیں حضرت نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے چہیتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جہاد کے اندر شریک ہونے والے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ علی رضی اللہ عنہ تو ان کے والد تھے ہی تھے ان کے ساتھ تو وابستہ تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مبارک ہاتھ پہ یہ دونوں اپنے مبارک ہاتھ رکھنے والے ہیں تو ان کو یہ حضرت حسین کو یہ عظمتیں حاصل ہیں واقعہ کربلا کے اندر بھی اگر حقائق کو دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت سے اشارات ہیں اور حضرت کی عظمت کا اظہار قدم قدم پر ہو رہا ہے <clears throat> انہوں نے تو دوسرے مقصد کے لیے ان کو استعمال کیا بگڑنا حقیقتاً حضر حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد ان کے آپ نظریات دیکھیں اس بارے میں تو طبیعت جو ہے وہ بالکل مطمئن ہو جاتی بہرحال اس وقت جو موضوع میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ صلاحت واللام کے نو نواسے نواسیاں ان میں سے کتنوں کا ذکر کرتے ہیں دو کا ذکر کرتے ہیں ان میں بھی حسن رضی اللہ عنہ سے نفرت رکھتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کیوں کی ہے اور اس کی وجہ سے حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کو انہوں نے امامت سے محروم رکھا ہے اپنا امامت کا جو ان کا نظریہ ہے اگرچہ یہ کافرانہ اور مشرکانہ نظریہ ہے لیکن اس لحاظ سے بھی انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں امامت کو چلایا ہے حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں نہیں چلایا جبکہ حسن رضی اللہ بڑے بیٹے تھے تو خلافت امامت کا سلسلہ ان کی اولاد میں چلنا چاہیے تھا جس اصول کو انہوں نے اختیار کیا اس اصول کے لحاظ سے امامت ان کے حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں چلتی لیکن نہیں انہوں نے ان سے اس وجہ سے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے صلح کیوں کی اس نفرت کی وجہ سے حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے سلسلہ امامت کو چلایا ہے تو حسن رضی اللہ عنہ حسین کو اگر ماننا ہی تسلیم کر لیا جائے تو نو میں سے کتنوں کو مان رہے ہیں نو میں سے دو کو مان رہے ہیں اور ہم نو میں سے نو کو مان رہے ہیں ہمارے نمبر سو میں سے سو اور ان کے نمبر سو میں سے بائیس نو میں سے دو کو مان رہے ہیں تو بائیس فیصد نمبر بنتے ہیں اب اس پرچے کے اندر بھی وہ فیل سے فیل ہیں اب مجموعہ دیکھ لیں تین سو نمبروں کا یہ امتحان ہے اور تین سو نمبروں میں ہمارے نمبر الحمدللہ تین سو میں سے تین سو سو فیصد نمبر ہم رکھتے ہیں اور ان کے نمبر کتنے پچیس اور بائیس سینتالیس تین سو میں سے سینتالیس سولہ فیصد بھی نہیں بنتے تو وہ اہل بیت قلم بردار ہو گئے اور ہم اہل بیت کے سے علیحدہ ہو گئے یعنی کتنی عجیب بات ہے سوچنے کی اہل بیت ہمارے ہیں ہم اہل بیت کے ہیں اور اہل بیت اب ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ اہل بیت کا ذکر کم کرتے ہیں صحابہ کرم کا ذکر زیادہ کرتے ہیں میرے محترم اہل بیت جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب صحابہ کرم کے اندر شامل ہیں جب کل کا ذکر کیا تو جس کا ذکر تو خود بخود ہو گیا اہل بیت میں ان تین طبقات میں کون سے ایسے ہیں جو صحابہ میں شامل نہیں یہ سارے کے ساتھ واج متحرات رضی اللہ عنہ صحابیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں صحابیات رضی اللہ عنہ اور نبی علیہ السلاط السلام کے نواسے نواسیاں صحابہ میں شامل نواسیاں صحابیات اور نواس صحابی علی رضی اللہ عنہ نبی السلام کے صحابی عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے صحابی جیسے ابو بکر عمر رضی اللہ صحابی اسی صحابی تو اہل بیت جو ہیں وہ جز ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہاں ایک بات میں عرض کر میں رکھیں گے کیا نبی علیہ السلاط والسلام کی رشتہ داری کی وجہ سے یہ قابل احترام ہے ایمانی رشتہ داری کی وجہ سے قابل احترام ہے وگرنا نبی علیہ السلام کے وہ چچا بھی جو ایمان نہیں لائے ابو طالب جو اتنے خادم رہے لیکن ابو طالب اس لحاظ سے قابل احترام نہیں کیونکہ ایمان سے محروم رہے تو ان حضرات کو نسبت ہے نبی علیہ ساط وسلام سے کامل ایمان کی تو کامل ایمان کی وجہ سے رشتہ داری قابل احترام ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اہل بیت ایمانی نسبت کی وجہ سے قابل احترام ہیں تو لہذا ہم ان کے یہ ہمارے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کل ہیں اور یہ سب اس کے اندر شامل ہیں جز ہیں اس لیے جہاں صحابہ رضی اللہ رض نام لیا جائے گا تو یہ بھی اس کے اندر خود بخود شامل ہوں گے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منع فرمایا کہ وہ لفظ استعمال نہ کریں جو اجتباع پیدا کرنے والا ہو بلکہ اس کی بجائے انظر نہ یہ لفظ استعمال کریں جس کے اندر اشتباہ نہیں اور پھر فرمایا کہ یہ کہنے کی ضرورت ہی کیوں پڑے کہ حضرت ہماری توجہ فرمائیں دوبارہ فرما دیں ضرورت کیوں پڑے بس مارو اور تم سن لیا کرو پہلے ہی توجہ سے سن لو تاکہ یہ بات کہنے کا موقع ہی نہ آئے فما ولیل کافرین عذاب العلیم اور کافروں کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے اب یہاں جو بات میں نے عرض کی ہے وہ واضح ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بے ادبی کرنے والا اس کو اللہ کافر قرار دے رہے ولیل کافرینہ اور کافروں کے لیے جو حضرت کی بے ادبی کرے گا وہ اس کا کافر ہونا قطعی اور یقینی ہے اس لیے اے ایمان اے ایمان غلط فہمی کے اندر بھی غفلت کے اندر بھی عدم توجہ کے اندر بھی حضرت کی بے ادبی کا تصور بھی مت کرے حضرت کی بے ادبی ہو گئی تو ایمان باقی نہیں رہے گا اور یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں کافروں کے لیے عذاب علیم بیان فرمایا ہے علیم نہایت دردناک اور یہ فعیل کے وزن پر ہے کہ ایسا دردناک عذاب کہ جس کے عذاب میں کمی بھی نہیں ہوگی جس کی دردناکی کے اندر کمی بھی نہیں ہوگی اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے تو سب سے پہلا سبق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام تو یہ جو ہے یہ ضروری ہے بنیادی چیز ہے جب یہ کیفیت ہوگی پھر انشاءاللہ اللہ کے قرب کی نسبتیں جو ہیں وہ کھلتی ہوئی چلی جائیں گی اس کے بعد اللہ تبار نے فرمایا کہ ایمان والوں غلط فہمی میں مت رہنا تمہارے ساتھ بظاہر جو یہ اچھا سلوک کر رہے ہوں گے اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی شرارت کی بات موجود ہوگی اس سے اجتناب کرنا پھر اللہ نے یہ بات اگلی آیت کے اندر بیان فرمائی ہے کہ انہیں تم سے تکلیف ہے کیا حسد ہے کہ اللہ تبارک نے یہ قرآن کی نعمت تمہیں عطا کیوں کی خود تو اس کو قبول نہیں کرنا لیکن حسد ہے کہ تمہیں کیوں اور حسد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو اللہ نے تمام انبیاء کرام علیہ والسلام کا امام بنایا افضل الانبیاء بنایا اور ان کو سب سے زیادہ حسد ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس لیے فرمایا کہ ان کی چالوں سے ان کی سازشوں سے ان کے طریقوں سے اے ایمان والو اپنے آپ کو بچا کر رکھو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی کامل توفیق عطا فرما دے باپ دعوانا الحمد للہ عالم اعلان ایک سماج کے کل کیونکہ پیش ہی ہے اور ٹائم عدالتوں کا آٹھ بجے کا ہو گیا ہے تو انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی پونے سات بجے انشاءاللہ اللہ اللهم انصرهم ولا تنصر